على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز معذین کرام حق اور باطل کی وہ کشمکش جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اسی وقت سے شروع ہو چکی ہے اور اللہ تبارک تعالی باطل کو حق سے ٹکرا کر جھوٹ کو سچ سے ٹکرا کر اور جہنم کو جنت سے ٹکرا کر اللہ تعالی اہل حق کا مقام اونچا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری کائنات کے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے مومن بنا دیتے آقا کا غلام اور فرما بردار بنا دیتے اتنے بڑے آسمان اور زمین نے پہاڑوں نے سمندروں نے اللہ کی بات کو مان لیا اور اس میں اپنی مرضی کا دخل نہیں دیا یہ انسان گندے اور ناپاک خطرے سے پیدا ہونے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور قدرت اور مشیت کے سامنے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکتا تھا ہرگز نہیں وجال واحدہ اللہ چاہتے تم تمام کو ایک قوم بنا دیتے ایک فرقہ بنا دیتے ایک پارٹی بنا دیتے لیکن اللہ نے مختلف جماعتیں اور مختلف مذاہب باطلا ماننے والوں کو باقی اس لیے رکھا حق اور باطل کی تمیز ہو سکے حق کی قدردانی ہو سکے حق کا نام روشن ہو سکے تو یہ کشمکش آج کی کوئی نئی کشمکش نہیں ہے مسلمانوں کو ستایا جانا ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جانا قید و بند کی صعوبتیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونا چونکہ آج کے اس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ظلم و ستم ہو رہا ہے آج تشدد ہو رہا ہے آج فرقہ پرست طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں لیکن تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں اور تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک ظلم اور ستم مسلمانوں پر ڈھایا گیا نوجوانوں کو قید و بند کی صوبتوں سے گزارا گیا اور مدارس کو نشانہ بنایا گیا مساجد کو نشانہ بنایا گیا سوال یہ نہیں کہ اسلام اور مسلمان دشمن کیا کر رہا ہے وہ اپنا فریضہ جب ابو جہل تھا تب بھی ادا کر رہا ہے ابو لہب تھا تب بھی ادا کر رہا ہے ادبا تھا شیبا تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول تھا عبداللہ ابن سبا تھا یہ لوگ اسلام دشمن تھے اور ان کی نسلیں اسلام دشمن ہیں وہ اپنا فریضہ وہ بابری مسجد کو ڈھاتے رہیں گے وہ خنزیر کو کاٹ کر مسجد میں ڈالتے رہیں گے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو حفاظت کروانا تھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرواتے کوئی آپ کو گالی نہیں دے پاتا کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا پاتا کوئی آپ کو شاعر نہیں کہتا کوئی آپ کو مجنون نہیں کہتا کوئی آپ کو کاہن نہیں کہتا کوئی آپ کو دیوانہ نہیں کہتا یہ کہنے کا موقع دیا گیا کہنے والوں نے کہا لیکن آج مسلمانوں کو کہنے کے بعد آقا کی کیا سنت تھی سننے کے بعد صحابہ کرام کی سنت کیا تھی ان چیزوں کے آنے کے بعد اور تابعین اور طب تابعین اور ہمارے اولیاء کرام ضرور ان مرحلوں سے اس سے زیادہ سخت مرحلوں سے گزرے ہیں تاتاری ایک زمانے میں اسلام کے مسلمانوں کے دشمن تھے آج تو یہ صرف میں کہتا ہوں کہ آج کا کفر بزدل ہے آج کا کافر ہجڑا ہے آج کا اسلام اور مسلمان دشمن مکمل نہیں ہے وہ ادھورا ہے وہ پس پردہ مسلمانوں کو ورغلاتا ہے کبھی قرآن کریم کے خلاف اشتعال انگیز باتیں کہہ کر کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کر کبھی سلمان رشدی کو جنم دے کر کبھی تسلیمہ نسرین کو جنم دے کر ایک نمبر کا ہجڑا ہے آج کا دشمن اور ایک نمبر کا بزدل ہے آج کا دشمن ان کو نمٹنا بہت آسان ہے چٹکیوں کا کام ہے سرور کونین نہیں آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کھلا ہوا تھا اس نے کسی سلمان رشدی کو پیچھے سے پیدا نہیں کیا تھا اس نے کسی تسلیمہ نسرین کو کتیا کو پیچھے سے نہیں پیدا کیا تھا جو کہنا تھا وہ سامنے کہتا مقابلہ کرنا تھا تو بدر میں آتا لڑائی کرنا تو عہد کے میدان میں آتا قید کرنا تو شیب ابھی طالب میں قید کرتا پتھر مارنا تو طائف کی سرزمین کے اندر پتھر مارتا ملک سے نکالنا تو مکت المکرمہ سے نکالتا ایسے ہجڑے کام نہیں کیا کرتا کہ ایجوکیشن کے اندر وہ ہندوتوا کی لہر کو جاری کرے وہ داڑھی والوں کو دہشت گرد کہے وہ ٹوپی والوں کو کچھ کہے جو کرنا تھا تاتاریوں نے کیا انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر کر ان کے سروں سے مینارے بنایا کرتے تھے اور اس کا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ میں نے آج دو سو مسلمانوں کو قتل کیا میں نے آج پانچ سو مسلمانوں کو قتل کیا ان کے کتب خانوں کو جلا کر دجلا کے اندر ڈالا جاتا تو دجلہ کا پانی کالا ہو جاتا اور سیاہ ہو جاتا تھا کتب خانوں کا نام و نشان ختم کر دیا جاتا پردے کا نام و نشان ختم کر دیا جاتا آزادی نسمان کی تحریک کی آڑ میں کہ ہم عورتوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں عورتوں عورتوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں عورتوں کو قید سے نکالنا چاہتے ہیں ایسی جھوٹی اور انصاف کی تحریک کے نام پر عورتوں کے پردوں پر وہ وار نہیں کرتے تھے وہ صاف کہتے تھے ہمیں عورتوں کا پردہ پسند نہیں ہے ہمیں مردوں کی داڑھی پسند نہیں ہے ان کا اللہ اکبر کہنا پسند نہیں ہے آج کا دشمن اور آج کا جو ہے امریکہ اور آج کا برطانیہ اور آج کے گورے چمڑے کے جو دشمن ہیں وہ ایک نمبر کے ہجڑے اور بزدل ہیں پسے پردہ انٹرنیٹ کے اندر اسلام کے نام پر ویب سائٹ کھولتے ہیں پس پردہ وہ سلمان رشدی کو جنم دیتے ہیں تسلیمہ نسرین کو جنم دیتے ہیں سیکولر قسم کے مسلمانوں کو جو ہے مجاہدوں کے خلاف کھڑا کرتے ہیں اور ایسے منافق مسلمانوں کو جن کا اپنی قوم میں کوئی مقام نہیں ہے جن کا اپنے سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی مقام نہیں ہے خود معاشرے نے ان کو دھتکار کر نکال دیا ہو ایسے پورنیا اور ایسے میر میر جعفر اور میر صادق کو خرید کر وقت کے مجاہدوں کا گلا کاٹتے ہیں آج کا کفر ایک نمبر کا بزدل ہے آج کا شر ایک نمبر کا بزدل ہے گنیش کے پجاری کو کہے اتنے سالوں سے تم نے گنیش دیوتا کی پوجا کی ہے اور تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا تمہارا مال لٹ گیا تمہارا دکان چلا گیا چھوڑ دو گنیش کو سوریا دو دتا کی اور سوریا دیوتا کی پوجا کرو تو وہ سورج کی جو ہے پوجا کرنا شروع کر کر دیں گے اور سورج کے پجاری کو کہو کہ اتنے سالوں سے تم نے سورج کی پوجا کی تمہیں کیا ملا چندرما کی پوجا کرو چاند کی پوجا کرو وہ چاند کی پوجا کر دیں گے وہ اپنے بت پرستی میں اپنے کفر میں اپنے شرک میں اپنے مذہب میں اپنے اسلام مسلمان دشمنی میں وہ اٹل نہیں ہے ایک نمبر کے بزدل ہیں پھر بھی اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان بزدلوں کے درمیان ہمیں رکھا ہے اس زمانے میں ہمارا ایمان بچانا اس زمانے میں ہمارا عقیدہ بچانا بہت آسان ہے ابو جہل کے زمانے سے ابو لہب کے زمانے سے تاتاریوں کے زمانے سے ایسے ایسے خون خرابے کیے ہیں آج فلسطین کے اندر اسرائیل کا ظلم اور ستم اور ہندوستان کے اندر جو فرقہ پرست طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے آخری آواز ہے اتنا ظلم نہ کبھی زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا اللہ اللہ مسجدوں کے اندر انزیر کو کاٹ کر ڈالا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے قسمت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے میں نے کہا کہ تالا تالاب کا جو مینڈک ہے وہ پوری دنیا اسی تالاب کو سمجھتا ہے اور جو کنویں کا مینڈک اسی کنویں کو پوری دنیا سمجھتا ہے وہ میڈک جب کنویں سے نکلے گا اور وہ کنویں تو وہ جو ہے میڈک تالاب سے نکلے گا پتا لگے گا کہ دنیا اور بھی ہے اس تالاب کے علاوہ اور اس جو ہے کنویں کے علاوہ بہت سمندر ہیں بہت ندی ہیں بہت نالے ہیں یہ تو نکلنے کے بعد پتا نکلے گا آج ہمیں ٹی وی سیریلوں سے فرصت نہیں ہے آپ آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے آج جو ہے حدیث پاک میں سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب آپ کے سامنے کہا گیا کہ مسلمان کثرت کے اندر ہوں گے اور اتنی کثرت میں ہوں گے اتنی کثرت میں ہوں گے اتنی میجارٹی میں ہوں گے اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہوگی لیکن آقا نے فرمایا دشمن ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی بو کا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے آج یہ بات بالکل آیا ہے یہ بات سو فیصد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں اور عربی ممالک میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں حتیٰ کہ چائنا جیسے ملک کے اندر ہمیں سو فیصد نظر آ رہی ہے یہ جہاں مسلمان مذہب کے نام پر کچھ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے مسجد کے نام پر مدرسے کے کے کے نام نام نام پر پر پر قرآن اٹھتا ہوا نظر آتا ہے ان کی تحریکوں کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے نوجوانوں کو قید کر دیا جاتا ہے ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے حضرت سیدنا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد محترم حضرت حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں کافی عرصہ رہے اور آخر کار جب انگریزوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا کہ یہ دونوں ہیں کہ سیسا دیوار ہیں ہماری ان کے سامنے ایک نہیں چلتی ان کو لاکھ کہا گیا لاکھ بنایا گیا کہ تم یہ کہو کہ تم فرنگیوں کے دشمن نہیں ہو تم انگریزوں کے دشمن نہیں ہو اور تم جو ہے یہ نہیں کہا کہ انگریزی حکومت کو تمہیں تسلیم کرنا ہے انگریزی حکومت کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرنا ہے صرف اتنا کہہ دو اتنا کہہ دو کہ انگریز کے ہم دشمن نہیں اے شیخ الہند ہم تم کو رہا کر دیں گے اے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی ہم تم کو مالٹا کی جیل سے رہا کر دیں گے لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہیں کہ وہ سیسا پگھلا ہوئی دیوار کی طرح ایک پہاڑ کی طرح ایک چٹان کی طرح کہ جس پر ہوا کو کوئی اثر نہیں کرتی جس پر طوفان اور جس پر سمندر کا پانی کوئی اثر نہیں کرتا طوفان وہ مقابلہ نہیں کر سکتا وہ سیسا پگلا دیوار کی طرح چٹان مضبوط چٹان بن کر استقامت کا پہاڑ بن کر آپ انگریز کا جواب دے دیا کرتے تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے جو اور مزید شاگرد تھے جب ان پر ظلم ہوتا ستم ہوتا تو رات میں جب تحجد کو جمع ہوتے تو کہتے حضرت فرنگی کو اپنا دشمن نہ ماننے میں کتاب الحیل امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور اس کے اندر ایک باب لکھا ہے کہ آدمی مصیبت کے وقت اور جان کنی کے عالم میں دشمن کے اندر گر جائے تو وہ ہیلے کو اپنا کر وہ چھٹکارا پا سکتا ہے جیسے کہ ہم جنگل میں جا رہے تھے اور کافروں نے مشرقوں نے گھیر لیا اور ہم سے کہا کہ تم دو گھونڈ شراب پیو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تو کلام پاک نے کہا آدمی فلا اسما علیہ اگر دل میں ایمان مضبوط ہے اور صرف جان بچانے کی حد تک اور دشمن سے چھٹکارا پانے کی حد تک اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں فلا اسما علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے قرآن بھی یہ بات کہتا ہے اور امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسند مسند میں کتاب الحیل کے اندر ہیلوں کا باب لکھا ہے آپ ہیلے کو اپنا ہے فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو سن کر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے فرمایا تم چاہتے ہو کہ انگریزوں کی قدم بوسی میں کروں انگریزوں کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ اور ان کے سامنے میں سر جھکا لوں نہیں میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ اگر ایک جان دیتا ہے میرے رگو ریشے میں اور خون کی نس نس میں اللہ ایک روح دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ شیخ الہند سعادت سمجھے گا اللہ کی راستے میں اس جان کو قربانی دینے کے لیے چنانچہ آپ نے منع فرما دیا تھا کہ دیکھو جیل کی حالت باہر جا کر بیان نہ کرنا تو چنانچہ کافی سالوں تک حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خاموش تھے ایک دن یہ ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ میں سفر میں گئے ہوئے تھے آپ کو اطلاع دی گئی تو حضرت لوٹ کر آئے تو یہاں غسل وغیرہ دیا جا رہا تھا غسال نے جب تختے پر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لٹایا اور کمر پر پانی ڈالنا چاہا اور کمر پر صابن ملنا چاہا تو ایک آہ نکالی اور بے ہوش ہو کر وہ پڑ گیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گئے غسال کو دلاسا دلایا ہوش میں آیا اور پھر اس کو دوبارہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اور یہ غسال نے مل کر غسل کو مکمل کیا حضرت کو کفن دیا گیا نماز جنازہ ہوئی اس کے بعد کہا حضرت کی ایک وسیعت تھی کہ حضرت کے جیتے جی میں حضرت کے تعلق سے کوئی بات نہ کہوں آج حضرت پردہ فرما چکے ہیں اللہ کے مہمان بن چکے ہیں آج مجھے کہنے کی اجازت ہے اور شریع اعتبار سے مجھے حق پہنچتا ہے فرماتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رات میں انگریز لے جایا کرتے تھے نیچے انگارے سلگایا کرتے تھے اس پر چپ حضرت شیخ شیخ ہند رحمت اللہ علیہ کو لٹا دیا کرتے تھے جس طریقے سے حضرت خباب ابن رضی اللہ تعالیٰ کو سلاخے گرم کر کر ان کی کے اندر داغا جاتا تھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا کر گرم چٹان آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی تھی فرماتے ہیں کہ آپ کی اس کو دیکھ کر مجھے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی ہم کو یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی ہم رحم و کرم کی درخواست کرتے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت فرنگی کو اپنا دشمن نہ کہنا اجازت ہے کہ آپ مستر ہیں آپ مجبور ہیں امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب الحیل کے اندر ایسے موقع پر ہیلے کی اجازت دی ہے فرماتے ہیں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کبھی آپ نے ہیلے کو اپنایا نہیں ہے ایک ہے رخصت اور ایک ہے عظیمت اگر کافر ہمیں مارنے آتا ہے اور کفر کا کلیمہ کہلوانا چاہتا ہے رخصت یہ ہے کہ کفر کا کلیمہ کہہ کر ہم بن جائیں اور عظیمت یہ ہے نہ کہیں اللہ کے راستے میں جان دے دیں تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پر وہ وہ مسائب آتے تھے آج جیلوں کے اندر باقاعدہ گھر کا توشا جاتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے دیا جاتا ہے کچھ رشوت دے دی جائے موبائل فون پر بیوی سے بات کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے میں نے کہا کہ آج کا دشمن بزدل ہے آج کا کفر بزدل ہے اور آج کی دہشت گردی بزدل ہے بلکہ ان کی بزدلی ہی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھ رہے ہیں مسلمان میں کچھ طاقت نہیں ہے کچھ ہمت نہیں ہے ان کی مسجدوں کو توڑو ان کے آقا کی شان میں گستاخی کرو ان کی ماں بہنوں کی آبرو لوٹو تو یہ صبر کی چوڑیاں پہنائیں گے یہ صبر کی تلقین کریں گے خام خاں ان کو حقیقت کا پتا نہیں ہے جس دن ہماری حقیقت کا پتا لگ جائے گا ہمارے آباش داد کی تاریخ کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کو دیکھ کر حضرت ماں اور حضرت معاوض کے بچپنے کو ابو جہل کو ختم کرتا ہوا دیکھ کر حضرت بلال حبشی کی استقامت کو دیکھ کر حضرت سمیہ کی قربانی کو دیکھ کر حضرت زنیرہ کے تڑپنے کو دیکھ کر اور تائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھانے کو دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمان حضرت زنیرہ کے بچے ہیں یہ مسلمان حضرت بلال کے نائب ہیں یہ مسلمان حضرت خباب ابن عرب کے جو ہے یہ نائبین ہیں انہیں ہماری بزدلی کا کوئی پتہ نہیں ہے انہیں ہمارے کمینے پر کا کوئی پتا نہیں ہے کہ ہم حالت جنابت میں خدا کے گھر کو چھوڑ کر جنابت والی بیوی کے بغل میں پسینے کی بدبو سونگتے ہوئے سو جاتے ہیں انہیں اس بات کا کوئی پتا نہیں ہے کہ سرکار نے سود کے لینے اور دینے کو ماں کی آبرو لوٹنے کے برابر قرار دیا مسلمانوں میں ہر تیسرا مسلمان سود لے کر اپنی ماں کے کپڑے اتار کر چھتیس مرتبہ زنا کرنے والا ہے انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ آقا نے ہمارے تعلق سے نے فرمایا کہ رشوت کا لینے والا دینے والا قلعہ ہوا فنار یہ دونوں کے دونوں جہنمی کتے ہیں جب انہیں پتا لگ جائے گا کہ مسلمان یہ بھی کرتا ہے مسلمان یہ بھی کرتا ہے وہ دہشت گردی کا لیول نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمیں دہشت گرد کرتے ہیں تو ہماری جرت کا اقرار کر رہے ہیں ہماری بہادری کا اقرار کر رہے ہیں ہماری ثابت پدوی کا اقرار کر رہے ہیں ہماری طاقت قوت کا وہ اقرار کہہ کر غلط لفظوں کے اندر کہہ رہے ہیں چور کہنا بھی ہماری طاقت کا جو ہے اظہار ہے اچک کا کہنا دہشت گرد کہنا یہ گالی وہ سمجھتے ہو لیکن نعمت ہے لیکن ان کو پتا نہیں کہ اس نعمت سے آج مسلمان محروم ہے جو مسلمان اپنے چہرے پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت رکھ کر اپنے جسم پر اسلام کو تاری نہیں کر سکتا جو مسلمان اپنے جسم کے اوپر اسلامی لباس کو اپنا کر وہ اسلامی پرچم کو نہیں لہرا سکتا جو مسلمان اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر وہ گندے گانوں کو دور نہیں کر سکتا وہ فحش کو دور نہیں کر سکتا وہ عیاشی کو دور نہیں کر سکتا جو مسلمان سن سے نازک جس کو آدھی عقل کہا گیا آدھا دین کہا گیا حیض نکالنے والی نفاس نکالنے والی میں مہینے کی آٹھ نمازوں کی جسے چھوٹ دی گئی اور بچے کی پیدائش کے بعد چالیس دنوں تک کم و بیش فقہ کے اعتبار سے اسے اجازت ملنے والی اور اس کی گواہی کو آدھا شریعت نے قرار دیا اس سے ڈرنے والا اس کا پیشاب پینے والا اس کا حیض و نفاس چاٹ کر اس کی غلامی کرنے والا میرے رب کی قسم جس دن یہ بھانڈا امریکہ کے سامنے پھوٹ جائے گا اور جس دن برطانیہ کے گوروں کے سامنے پھوٹ جائے گا اور جس دن یہ فرقہ پر عناصر اور یہ شیو سینا اور یہ بی جے پی والوں کے سامنے پھوٹ جائے گا میرے اللہ کی قسم وہ حشر نہیں کریں گے تو پوچھ لینا جو حشر تاتاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا جو حشر ابو جہل اور ابو لہب صحابہ کرام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا ان لوگوں پر اسلام کی دھاک بیٹھی ہی بھی ہے یہ مٹھی بھر مجاہدین ہے یہ مٹھی بھر ان اللہ من المؤمنین الجنہ کی تفسیر ہے جنہوں انہوں نے اپنا جان اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اللہ کے ہاتھ انہوں نے دے دیا یہ مٹھی بھر نوجوان ہیں جن کے دھرم سے اور جن کی دھاک کی وجہ سے یہ سارے مسلمانوں کو طاقتور سمجھ رہے ہیں اور مجاہد سمجھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ہر داڑھی والے کو ہر ٹوپی والے کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے اس کی تم بھرم رکھ لو اس کی لاج رکھ لو کہ وہ جو ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہنے دو وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں دینے دو جس دن تم اپنے صبر کی چوڑیاں پہن پہن کر تم ان کے سامنے ہیروں کا ناچ ناچو گے گزدلی کا ناچ ناچو گے اور کہو گے بیٹے کے سامنے ماں کی آبرو لوٹ لی جائے ہم خاموش رہیں گے اور بھائی کے سامنے بہن کی آبرو لوٹ لی جائے ہم خاموش رہیں گے سود کھا کر ماں کی آبرو لوٹ لی جائے ہم خاموش رہیں گے رشوت لے کر دے کر جہنم کا لہو پیس پی لیں گے ہم خاموش رہیں گے ان کو ان سچائیوں کا پتا نہیں ہے ان گھر کی چار دیواری کی چورو کی غلامی کا پتا نہیں ہے کہ چورو جس سے ملنے کے لیے کہے تو ملے اور چورو جس سے منع کرنے کے لیے کہے تو منع کرے جورو جس شادی میں جانے کے لیے کہے تو جائے اور چورو جس اسکول میں بچوں کو داخل کرنے کے لیے تو کرے اور چورو جس بچے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے وہ اتنی ذلیل قوم وہ یہ سمجھے اور جس دن ان کو پتا چل جائے گا ہم تو ان کو بلال کا نائب ہم تو خباب ابن ارد کا نائب ہم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر دو مسلمانوں کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور جب ان کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو رومی کے جو جاسوس تھے اور رومی کے جو پولیس اہلکار تھے جب انہوں نے ان دو مسلمانوں سے گفتگو کی تو پتا لگا یہ بڑے عقل مند ہیں بڑے سالے ہیں اور قوم کے لیے بڑے مفید ہیں تو بادشاہ روم کے بادشاہ کو جا کر انہوں نے کہا ان کو سولی پر نہ لٹکایا جائے انہیں قید و بند کی سزا نہ دی جائے عمر قید کی سزا نہ دی جائے یہ بڑے عقل مند ہیں بڑے ہوشیار ہیں بڑے صاحب فراست ہیں ان کو حکومت کا عہدہ کوئی دے دیا جائے ان کو وزیر مالیات بنا دیا جائے ان کو وزیر دفاع بنا دیا جائے تو بادشاہ کو یہ اسکیم بڑی پسند آئی بادشاہ نے بھی جب ان سے گفتگو کی اور بات چیت کی تو بادشاہ کو ان کی فراست ان کی عقل مندی اور ان کی صلاحیت اور ان کی لیاقت کا پتہ چلا تو یہ کہنے لگے کہ بادشاہ تو اپنی حکومت حکومت کا کوئی عہدہ دینا تو دور کی بات اگر تو ساری زمین اور سارے آسمان کی بادشاہت ہمارے نام لکھ دے گا ہمارے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہم اس پر پیشاب بھی کرنا گوارا نہیں کریں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے جب بادشاہ نے ان لوگوں کی استقامت دیکھی اور ان لوگوں کی درمی دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں میں جو کمزور ہے ایک کام کرو کئی دنوں تک آنکھ کو بھڑکاتے رہو شولے آتے رہے شولے آتے رہے اور اس پر کڑی رکھو اور اس کے اندر تیل ڈالو کھولتے ہوئے تیل تیل کے اندر اسے رسی سے لٹکاؤ اور تھوڑا نیچے کرو تھوڑا نیچے کرو اور پوچھتے جاؤ کہ ابھی تمہیں حکومت کا عہدہ منظور ہے یا آخا کی غلامی کا دامن تھامنا منظور ہے پوچھتے جاؤ وہ صحابی یہی کہتے رہے وہ مسلمان یہی کہتے رہے میں ہی تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو دو کھولتے ہوئے تیل کے اندر مجھے ڈال دو میری جان لے لو میں آخا کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا اب یہ جو صاحب تھے مسلمان ان کو دکھایا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کر کر دھیرے دھیرے کر کر ان کو تیل کی کڑائی کے اندر ڈال دیا گیا چر مر کر وہ شہید ہو گئے اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے تو ان سے کہا گیا کہ دیکھیے جناب والا آپ کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے آپ تو ڈر گئے آپ کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا آپ کیا آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے بادشاہ اس سے بھی برا آپ کے ساتھ سلوک کرے گا بادشاہ کے اہلکار اور اسے سزا دینے والے یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ ڈر گئے ہیں تو جا کر ان سے بات چیت کرنے لگے اب تو یہ ڈر چکا ہے ہمارا ہر با کام کامیاب ہو چکا ہے ایک نہ ساتھی صحیح ایک اس سے بڑا عقل مند ہماری حکومت کا فرق اور اہلکار بن جائے گا تو چنا جا کر جب بات چیت کی کہا خبردار خبیصو مجھ سے بات کرنے کی ہمت کیسے کی مجھ سے بات کرنے کی جرت کیسے کی نکل جاؤ یہاں سے کہا کہ تم تو رو رہے تھے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ موت سے ڈر کر اس کڑھائی میں جانے سے ڈر کر اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے میں اپنا دامن نہیں بچا رہا تھا میں اس لیے رو رہا تھا اے کاش میرا رب جسم کے ایک ایک عزو میں ایک ایک جان دیتا ہر جان میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا آج انگریز مسلمان کو ان دو مسلمانوں کی نسل سمجھتی ہے ان دونوں مسلمانوں کی بھائی سمجھتی ہے اس لیے وہ جو ہے کھلے عام آ کر مقابلہ نہیں کر رہے ہیں وہ کھلے عام لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی فوجوں کو بھیج رہے ہیں وہ مالی تعاون کے لیے حکومت کے اندر پختگی کے لیے وہ اپنے جو ہے فوجیوں کو بھیج رہے ہیں اپنا مان لگا رہے ہیں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں وہ پسے پردہ اپنی دشمنی کا اظہار کر کر رہے ہیں کبھی جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون بنا کر کبھی کلام پاک کے اور آخ کے پٹاخے بنا کر کبھی کلام پاک پر گولیاں چلا کر کبھی کلام پاک مسلمانوں کے سامنے اس پر جو وہ جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور وہ اپنی بزدلی کا اظہار کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں یہ معاذ اور معاوض ان کے بچے ہیں ان کی عورتیں حضرت سمیہ اور حضرت زنیرہ ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ان میں ہجڑوں کی کثرت ہے ان کو معلوم نہیں کہ ان میں چوروں کے غلاموں کی کثرت ہے ان کو معلوم نہیں کہ بہت سارے نوجوان چورو کو پوچھ کر کپڑے پہنتے ہیں جورو کو پوچھ کر داڑھی رکھتے ہیں جوروں کو پوچھ کر اسکول میں بچوں کو داخل کراتے ہیں جبکہ فرمایا تھا کہ وہ قوم تباہ ہو گئی وہ قوم برباد ہو گئی جس کا بڑا اور سردار ایک عورت کو بنا دیا گیا جبکہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں جب انہیں یہ پتا لگ جائے گا پھر دیکھ لینا کہ اتنا برا انجام ہوگا اتنا برا انجام ہوگا کہ تاریخ کے پنے پنے آپ پلٹ کر دیکھیں کہ شاہ عالم اس جو ہے ہندوستان کے اندر حکومت کیا کرتا تھا لیکن ان بادشاہوں کو ایک نشہ تھا ایک ملک سے دوسرا ملک پتہ کرنے کا ایک علاقے سے دوسرا علاقہ پتہ کرنے کا شاہ عالم ثانی جب غوث گڑھ نام کا ایک علاقہ تھا غلام روہیلا وہاں کا جو ہے سرپرست تھا اور وہاں کا حاکم تھا اس نے اس کو غلام کر لیا اس نے اس کو قید کر لیا اور جب یہ نشے میں آ جاتے تھے بادشاہ یہ دین سے دور تو تھے ہی اس کی مردانیت کو ختم کر دیا اور اسے زنانہ کپڑے پہنائے غلام روہیلا کو اور ان کی عورتوں کو اسے درخت سے باندھ کر ننگا نچوایا کرتا تھا لیکن یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملک کفر کے ساتھ چل سکتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ملک کفر کے ساتھ چل سکتا ہے بادشاہ کافر ہو اللہ ملک کو چلائیں گے لیکن بادشاہ ظالم ہو اللہ تبارک تعالیٰ ملک کو نہیں چلا سکتے گھر میں آدمی کافر ہو باپ کافر ہو گھرانہ چل سکتا ہے باپ مسلمان ہو نبی کا غلام ہو ظالم ہو وہ گھرانہ چل نہیں سکتا کا اور کارخانے کا مینیجر ہندو ہو عیسائی ہو کرسچن ہو یہودی ہو نسارا ہو وہ چل سکتا ہے وہ کارخانہ لیکن مسلمان ہو ظالم ہو ظلم کرنے والا ہو وہ مزدوروں کا حق دبانے والا ہو وہ قیانت کرنے والا ہو وہ نقلی مان ملانے والا ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک کفر کی بنیاد پر تو چل سکتا ہے لیکن ملک ظلم کی بنیاد پر نہیں چل سکتا یہی تاریخ تھی جو قابل اور حابیل کے اندر دہرائی گئی یہی تاریخ تھی جو ابراہیم اور نمرود کے اندر دہرائی گئی یہی تاریخ تھی جو موسا اور فرعون کے اندر دہرائی گئی یہی تاریخ تھی جو آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل جہل اور ابو لہب ادبا اور شیبا کے اندر دہرائی گئی یہی تاریخ تھی جو عبداللہ ابن سبا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دہرائی گئی یہی تاریخ تھی جو کربلا کی سرزمین کے اندر حسین اور یزید کی لشکر کے اندر دہرائی گئی یہ تاریخ آتی ہے الناس میرا رب کہتا ہے نہ دھوپ سدا بہار ہے نہ چھاؤں سدا بہار ہے نہ ہمیشہ برسات رہتی ہے نہ گرمی رہتی ہے نہ امیری رہتی ہے نہ غریبی رہتی ہے نہ سکون رہتا ہے نہ عزت رہتی ہے نہ بیماری رہتی ہے ہر چیز وہ ہے کہ ہم ان کے اندر ہیر پیر کرتے ہیں اور رد و بدل کرتے ہیں لیکن ظلم اس کو اپنا مزا موت سے پہلے چکنا پکڑے گا جس کو اللہ نے کلام پاک میں رشاد کروایا جان لیں گے کہ ان کا کیسے بانسا پلٹا جائے گا اور کون سی گھاٹی کے اندر گرنے جا رہے ہیں ابو لہب جو اپنے آپ کو یوں کہتا تھا کہ میں شولوں کا باپ ہوں کیا اس پر وہ تاریخ نہیں دہرائی گئی اور کیا اس نے اپنے ظلم کا مزہ موت سے پہلے نہیں چکا کہ اپسا نام کی بیماری کا شکار ہو گیا اور مرے ہوئے کتے اور سور کو آدمی اور کافر شاید عزت کی نگاہ سے دیکھے لیکن اس ابو لہب کو اس مرے ہوئے اور سڑے ہوئے سور سے زیادہ اس کو حکارت سے ڈنڈوں سے اور رسیوں سے کھینچ کر کیا کسی جو ہے وادی کے اندر جا کر نہیں ڈال دیا گیا کیا کسی کھڈے کے اندر جا کر نہیں ڈال دیا گیا ابو جہل جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہا کہا کرتا تھا ابو الحکم جس کا لقب تھا حکمتوں کا باپ جو کہتا تھا فیصلوں کا باپ جو کہتا تھا سرزمین عرب کے اندر ابو جہل کے بعد کوئی اور عدالت نہیں تھی کوئی اور عداوت نہیں تھی کوئی اور فیصلہ نہیں تھا کہ ابو جہل کے فیصلے کے بعد اس عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکے اور پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر ہند کے بعد کوئی اور فیصلہ سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ اگر پھانسی کا ہاتھ جائے وہ صدر جمہوریہ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے اور اگر صدر جمہوریہ پھانسی کا حکم دے دے تو اس ہندوستان کے اندر اس سے بڑی کوئی اور سنوائی کی عدالت سب نچلی سطح کی عدالتیں وہ مقام رکھتا تھا وہ ناس سے چلا کرتا تھا جب چلا کرتا تھا آگے پیچھے اس کے نعرے لگا کرتے تھے کیا اسی ابو جہل کو وہ جو ہے بدر کی سرزمین کے اندر دو ننے منے بچے معاذ اور معاوض رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پروردگار عالم ہمارے بچوں کے اندر معاذ کی کیفیات کو پیدا فرما دے معاوض کی کو پیدا فرما دے نوجوانوں کے اندر حضرت خالد ابن ولید جنہوں نے سیف اللہ کا نقب پایا تھا وہ خصوصیات پیدا فرما دے ہماری خواتین کے اندر حضرت زنیرا کی استقامت پیدا فرما دے حضرت سمیہ کی ثابت قدمی پیدا فرما دے ہمارے بوڑھوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر کے سامنے جمع رہنا وہ کیفیت پیدا فرما دے کہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں کہاں ہم آج دیکھتے ہیں کہ آدمی کوڑی کے اندر اپنے ایمان کو اپنے ضمیر کو اپنی جنت کو فروخت کر رہا ہے اپنی داڑھی کو فروخت کر رہا ہے اپنی تہذیب اپنی کلچر اور اپنے تمدن کو فروخت کر رہا ہے مسلمانوں ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے دو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ دنیا کبھی ظلم سے خالی نہیں ہوئی ہے یہ دنیا کبھی قارون سے خالی نہیں ہوئی ہے نمروز سے خالی نہیں ہوئی ہے شداد سے خالی نہیں ہوئی ہے ابو لہد سے خالی نہیں ہوئی ہے اگر ابو ایک ہوتا تو میرے رب کو کلام پاک میں نام لینے کی کیا ضرورت تھی میرے رب نے کلام پاک کے اندر ابو لہب کا نام اس لیے لیا کہ ابو لہب آیا مرا چلا گیا نہیں ابو لہب پیدا ہوتے رہیں گے ابو لہب اپنے انجام کو پہنچتے رہیں گے ایک فرعون آیا اگر چلا گیا ہوتا تو میرا رب کلام پاک کے اندر فرعون کا نام نہ لیتا میرے رب نے حضرت موسا اور فرعون کے واقعے کو اس لیے بیان کیا کہ موسا کے نائبین پیدا ہوتے رہیں گے اور فرعون پیدا ہوتے رہیں گے ابو جہل ابو لہب پیدا ہوتے رہیں گے شداد بلڈنگوں کے پجاری عمارتوں کے پجاری زمینوں کے پجاری شداد کی شکل میں پیدا ہوتے رہیں گے دولت کے پجاری کاروبار کے پجاری کارخانوں کے پجاری پیسوں کے پجاری قارون کی شکل کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے اور حکومت اور عہدے کے نشے کے اندر اسلام سے منہ پھیرنے والے اور عہدوں کے پجاری حکومت کے نشے میں مت اللہ کی وخالفت کر کر شیطان کا پیشاب دینے والے پرون پیدا ہوتے رہیں گے نمرود پیدا ہوتے رہیں گے اگر ایک پرون آیا چلا گیا ہوتا ایک نمرود آیا چلا گیا ہوتا ایک ابو جہل آیا چلا گیا ہوتا تو کبھی بھی اللہ اس کو ذکر نہ کر دے بار بار پرون پیدا ہوتے رہیں گے بار بار موسا ان کو سمندر میں غرق کرتے رہیں گے بار بار نمرود پیدا ہوتے رہیں گے بار بار اللہ مچھر کو پیدا کرتے رہیں گے گے بار بار قارون پیدا ہوتے رہیں گے بار بار اللہ قارون کو زمین میں سزاتے رہیں گے بار بار شداد پیدا ہوتے رہیں گے بار بار شدادوں کو اسی دنیا میں انہی کی عمارت کو عذاب بنا کر اللہ مسلط فرماتے رہیں گے تو یہ تاریخ ہے کہ یہاں ظلم کرنے والے والوں سے کبھی جو ہے یہ دھرتی خالی نہیں رہی ہے ہمیں ظالموں کی طرف نہیں دیکھنا ہے کہ کون اسلام کو گالیاں دیتا ہے کون مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ نے آم میں آم کی تاثیر رکھی ہے آپ نمرود کی تاثیر انگور کی تاثیر اس میں نہیں پیدا کر سکتے آپ کانٹے میں چون رکھی ہے آپ اس میں گلاب کی خوشبو نہیں پیدا کر سکتے گلاب اپنا کام کرے گا کاٹا اپنا کام کرے گا مرد اپنا کام کرے گا ہجڑا اپنا کام کرے گا عورت اپنا کام کرے گی قرآن اپنا کام کرے گا حدیث اپنا کام کرے Zindagi اللہ کی سنت اپنا کام کرے گی یہ جھوٹے بہانے بنا کر یہ ازرے لنگ کو لا کر کہ بھائی یہ ہمارا ماحول ساتھ نہیں دیتا آج حالات صحیح نہیں ہیں کفر سے ہاتھ ملائے بغیر کافروں کے ساتھ رہے بغیر ان کے تہواروں میں شریک ہوئے بغیر سیکولرزم اور جمہوریت کا نعرہ لگائے بغیر آج ہم جو ہے سر اٹھا کر بھی نہیں جی سکتے ایسا ازرے لنگ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا اگر ایسا ازرے لنگ اللہ کے یہاں چلنا تھا تو حضرت حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نا وقت کا فرعون تھا اس نے کون سا ظلم نہیں کیا اس نے کون سا تشدد نہیں کیا اس نے کون سا ظلم کی چکی کے اندر حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پیسا تھا اس نے وہ کون سا کام تھا جو حضرت آسیہ پر وہ حربہ استعمال نہیں کیا تھا کیا ان کے ہاتھوں کے اندر کیلے نہیں ٹھوکی گئی کیا ان پر بچھو نہیں ڈالے گئے کیا بھرے مجمے کے اندر کیا ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے کیا ان کے جسم پر کوڑے نہیں برسائے گئے کیا ان کو تانا نہیں دیا گیا اگر آج کی کوئی عورت آج کا کوئی ہجڑا یہ کہتا ہے کہ بھئی طاقت ہمارے سامنے حکومت کی ہے ہمارے سامنے سیکولرزم کی ہے اور جمہوریت کی ہے امریکہ کی طاقت ہے برطانیہ کی طاقت ہے میں نے کہا کہ آج کی یہ طاقتیں بزدل ہیں آج کی یہ طاقتیں ہجڑی ہیں آج کی یہ طاقتیں پسے پردہ عورتوں والا کام کر رہی ہیں جو نقاب اور چلمن سے لگی بیٹھی ہیں نہ کھل کر سامنے آتی ہیں نہ کھل کر چھپ کر پیچھے جاتی ہیں جیسے عورتیں دامن پکڑ کر پردے سے چپک جاتی ہیں کسی غیر محرم کو کے لیے ان دلوں میں طاقت نہیں فرعون اپنی فرونیت کا پکا تھا فرعون اپنی انانیت کا پکا تھا فرعون صاف کہتا تھا انا ربکم العلا میں تمہارا بلند اور بالا پروردگار ہو وہ دخلی پالیسی نہیں کرتا کہ موسا کی مجلس میں گیا تو کہتا آمن تو موسا و ہارون وہ دخلی پالیسی نہیں کرتا کہ اپنے سخت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا وہ موسا کے سامنے بھی خدائی کا دعویٰ کرتا وہ ہارون کے سامنے بھی خدائی کا دعویٰ کرتا وہ بنو اسرائیل کے سامنے بھی خدائی کا دعویٰ کرتا وہ اپنوں کے سامنے بھی وہ پکا تھا اپنے تکبر میں وہ پکا تھا اپنے کفر میں وہ پکا تھا اپنی خدائی کے دعوے میں آج کے کافر کی طرح اور آج کے بزدل کی طرح نہیں تھا آج جو ہے آپ امریکہ کے صدر سے پوچھے برطانیہ کے صدر سے پوچھے اسلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ ضرور کہیں گے اسلام اچھا مذہب ہے قرآن کی تعلیمات اچھی ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اوباما جب مصر کی سرزمین کے اندر گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سہارا لیا اس نے قرآن کا سہارا لیا اس نے ولکم فی القصاص حیاتم کی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا اور اس نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث نبویہ کا سہارا لیا یہ بزدل ہے اپنے کفر میں اپنی دشمنی میں کہ مسلمانوں کی جماعت میں آ کر یہ قرآن کا حوالہ لیتے ہیں اور یہودیوں کی جماعت میں جا کر یہ بائبل کا حوالہ لیتے ہیں فرعون اپنے تکبر میں اپنے گھمنڈ میں اپنی انانیت میں اپنی فرونیت میں پکا تھا یہ پکا کٹر دشمن ایک صنف نازک کو مسلمانوں نوجوانوں تف ہے لانت ہے کوئی باڑی بنا رہا ہے کوئی جسم کو گلا رہا ہے کوئی ملٹی وٹامن ٹیبلٹ لے رہا ہے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے چورو کی غلامی کرنے کے لیے اور چورو کا پیشاب پینے کے لیے مسجدیں اجڑتی رہے اللہ کا گھر اجڑتا رہے قرآن کی توہین ہوتی رہے اور کانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول لا کر اللہ کے بول لا کر اللہ کا مذاق اڑایا جاتا رہے نبی کا مذاق اڑایا جاتا رہے اسلام کو کارٹون کی شکل میں پیش کر کر گدھے اور کتے کی سور کی شکل میں پیش کر کر مذاق اڑایا جاتا رہے کیا یہ طاقت اسی لیے ہے کیا یہ نوجوانی اسی لیے ہے کیا کھولتا ہوا گرم خون اسی لیے ہے کہ تمہارے سامنے اسلام زبان ہوتا رہے کیا کوئی ماں پیدا نہیں ہو سکے گا کیا کوئی معاوض اب پیدا نہیں ہوگا کیا اللہ نے عورتوں کو بانچ کر دیا کہ کوئی عورت اب ٹیپو سلطان شہید کو جنم دینا بند کر دیا ہے خالد ابن ولید کو جنم دینا بند کر دیا ہے سلطان صلاح الدین اویسی ایوبی کو جنم دینا بند کر دیا ہے اسرائیلی کتے جوتوں سمیت ہتھیاروں کے ساتھ مسجد اقسا کے اندر جائے ہے سلیمانی رکھنے کی بات کریں اور اپنا ماوض عبادت اور اپنا بت خانہ بنانے کی بات کرے اور وہ قبلے کو اپنے سے چھین لیں وہ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے شہدا اور انبیاء علیہ السلام والسلام کے قبرستان پر بلڈوزر چلا کر عمارت کو قائم کرنا چاہے کس لیے ہے یہ نوجوانی جو روح کی غلامی کے لیے اس پر زمین لانت برساتی ہوگی کتا گلی کا اور گلی کا سور تمہیں دیکھ کر کہتا ہوگا رب کائنات تیرا شکر ہے کہ مجھے کتا اور سور تو بنایا ہجڑا نہیں بنایا اسلام کے نام لیوا کلمہ پڑھنے والے کلمے کی توہین ہوتی رہے داڑیاں منڈتی رہے اسلام کی توہین ہوتی رہے اور اسلام کا نام مٹایا جانے کی سازشیں ہوتی رہے اور مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے پیش نہ کرے ایسا زمین نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ظلم ہوا ہے ستم ہوا ہے میں نے کہا کہ آج کیا ظلم آپ نے دیکھا آپ نے آج کیا ستم دیکھا اس سے بڑے بڑے ظلم اس سے بڑے بڑے ستم سے مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے میں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا کلیجہ کام جاتا ہے راؤنڈ جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں سال جسم کی حالت کو دیکھ کر کمر کی حالت کو دیکھ کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا انہوں نے پٹا انہوں نے ظلم اور ستم کی چکیوں کو سہا لیکن غیروں کے سامنے کبھی انہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا اسلام کے لیے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے ایک بازو بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو سے تھام لیا دوسرا بازو کٹ گیا پیروں سے تھام لیا کیا یہ تاریخ ہمیں نہیں ملتی کہ غزوہ موتا کے موقع پر جب ایک کے بعد ایک صف سالار شہید ہوتا رہا اور ان کے ہاتھ کٹتے تو دوسرے ہاتھ میں لے لیتے دوسرا ہاتھ کٹتا تو پاؤں میں لے لیتے پیر کٹتا تو جسم سے چمٹا لیتے لیکن اسلام کے علم کو اسلام کے جھنڈے کو جیتے جاگتے اپنے آنکھوں کے سامنے مٹی پلیت ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ بابری مسجد سے وہ بیت المقدس کے ساتھ وہ تہاڑ جیل میں وہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر وہ مساجد اور مدارس اور خانقاہوں اور قبرستانوں پر نہ جائے قبضہ کر کر یہ تو تاریخ کی ریت رہی ہے یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ ہر ابراہیم کے ساتھ امرود کو ہر موسا کے ساتھ فرعون کو ہر ابو جہل کے ساتھ معاذ اور معاوض کو پیدا کر دے رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابو جہل تو ہیں معاذ اور معاوض نظر نہیں آتے یزیدی اوتاف کے جو ہے لشکر کے لوگ تو ہیں لیکن حسینی مزاج کا کوئی نواز رسول کی خصلت کا آج مجاہد نظر نہیں آتا آج نمرودی شکل کے اندر گھر گھر میں نمرود پیدا ہو رہے ہیں لیکن ابراہیمی اوساف کا حامل کوئی مرد مجاہد کیوں نظر نہیں آتا کیوں ایک ہی طرف پور نیا جنم لے رہا ہے میر جعفر پیدا ہو رہے ہیں میر صادق پیدا ہو رہے ہیں کہیں دور دور تک حضرت ٹیپو سلطان کا نائب کیوں نہیں پیدا ہوتا کیوں عہد نظر نہیں آتا کیوں بدر نظر نہیں آتا اور کیوں اسرے لنگ بیان کر کر اور لنگڑے کو بیان کر کر مسلمان آج ہیلے حوالے تلاش کر کر وہ جو ہے بستلی کی زندگی گزار رہا ہے مسلمانوں کو بزدلی کی زندگی گزارنے کی بالکل اجازت نہیں اگر اجازت ہوتی حضرت آسیہ سم سے نازک تھی کمزور تھی عام عورتوں کی طرح جیسے آج کی زمانے کی عورت تھی وہ بھی عورت تھی وہ کون سا ظلم تھا وہ کون سا تشدد تھا اور وقت کا فرعون جابر جو اپنے کفر میں شیر میں شرک میں پکا تھا اس نے پہلے تو اپنے درباریوں کے سامنے پھر نے پھر ادا کیا کتے چھوڑے پھر بچھو چھوڑے پھر سام چھوڑے پھر کیل اور میخے ہاتھوں کے اندر ٹکوائی گئی کیا حضرت آسیہ کی استقامت ہمیں سبق نہیں دیتی حضرت بی بی آسیہ کا ہم جو ہے میدان میں کیا سامنا کریں گے کیا ہم ہم ان سے یہی کہیں گے ہم بیوی کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے اولاد کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے کارخانوں کے نوکر بنا کر پیدا ہوئے کیا منہ لے کر جائیں گے حضرت زنیرہ کے سامنے حضرت بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمانوں اللہ کی سنت اللہ کا قانون ہے وہ اپنا قانون اللہ پورا کرتا کرتے رہیں گے اللہ اپنی سنت کو پورا کرتے رہیں گے اللہ کی سنت کیا ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کا انجام موت سے پہلے دنیا میں دے دیتے ہیں ایک ظالم آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو بچ کر وہ خبر کی دنیا میں چلا گیا ہو اس کا انتم سنسکار کر دیا گیا ہو موت سے پہلے اس نے اپنے ظلم کا مزہ نہ چکا ہو اور کفر کی سزا ہو سکتا ہے موت کے بعد اللہ دے شرک کی سزا ممکن ہے اللہ موت کے بعد دے نمازوں کو چھوڑنے کی سزا داڑھی مڈانے کی سزا ممکن ہے اللہ تعالیٰ موت کے بعد دے لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کی سزا موت سے پہلے ظالم کو چکا دیتے ہیں اگر کوئی ایک ظالم کا عطا پتا بتائے ایک ظالم کی بلدیت ماں اٹرس پتے کے بتائے کہ اس نے ظلم کیا ہو اور تشدد کیا ہو تو پھر وہ بچ گیا ہو اور آرام کی راحت کی موت کے آغوش میں چلا گیا ہو تاریخ کے پنوں میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی میں نے بتایا شاہ عالم سانی جس نے غوث گڑھ ایک علاقہ تھا ہندوستان کا اور ان لوگوں کو ایک ریاست سے دوسری ریاست اور دوسری سے تیسری اور تیسری سے چودی پر حملہ کرنے کا شوق ہوتا تھا تو چنانچہ شاہ عالم ثانی جو جو ہے نجیب الدولہ کا بیٹا تھا غلام روہیلا اس نے اس کے احسان کو ایک وقت میں کبھی وہ کام آیا تھا احسان کو تک فراموش کر کر غوث گڑھ پر اس نے حملہ کر لیا غلام روہیلا کو اپنا جو ہے غلام بنا لیا اور اپنا جو ہے اپنی ہتکڑیوں کے اندر اسے جکڑ لیا اور اسے ننگا ناچنے پر مجبور کیا ان کی ماں اور بہنوں کو ننگا ناچنے پر مجبور کیا کیا لیکن کب تک چلتا رہا یہ ظلم اور یہ تشدد تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے میرا رب کہتا ہے ظلم کرنے والے یہ نہیں کہتا کہ بعد میں جان لیں گے اگلے زمانے میں جان لیں گے آپ کسی عربی پڑھنے والے سے پوچھئے کہ سین کا لفظ اگر کسی فیل پر آتا ہے کسی حرف پر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت قریب وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے یاتی کے معنی آنے والا ہے وہ کب آئے گا کل آئے گا اگلے مہینے آئے گا اگلے سال آئے گا یا ایک موت کے قریب آئے گا یا مرنے کے بعد لاش آئے گی کوئی اس کی ضمانت نہیں سوفا یاتی ان قریب وہ آئے گا مطلب یہ کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کا تو سیٹ کا لفظ اگر کسی فیل پر لگایا جاتا ہے تو ان قریب زمانہ اس سے مراد لیا جاتا ہے جیسے اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کلّ صا تالاب کلّا تعلمون دولت کے کتوں دولت کے پجاریوں اور دولت کی حوث میں اور دولت کی نشے کے اندر نماز کو چھوڑنے والوں کافروں کا پیشاب پینے والوں قرآن کی توہین کرنے والوں اسلام کو پس پش ڈالنے والو اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر تم سوف تعلمون ثم کلّہ سوف تعلمون قبر تک یہ تمہاری حوث ختم نہیں ہوگی ایک وادی مال ملے گا دوسری وادی کی تلاش میں نکلو گے ایک ایکڑ زمین ملے گی دوسری ایکڑ زمین کے مالک بننے کی کوشش کرو گے ایک بلڈنگ بنے گی دوسری بلڈنگ بنانے کی کوشش کرو گے کلّا ہرگز نہیں سو کا تالبون سما کلّا سو کا بہت جلد تمہیں اس جو ہے دولت کے نشے کا پتا چل جائے گا اس مال کے نشے کا پتا چل جائے گا تو سین کا لفظ اگر کسی پر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب کا پتا اس کو لگ جائے گا وہ چیز آ جائے گی بہت جلد ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے مر چکا ہے موتا تو اب اس کے نماز جنازہ میں دیر نہیں انقریب اس کی نماز جنازہ ہے مر چکا ہے آدمی اس کے اصول کو انقریب دیکھ لیں گے اور جنازہ ہو چکی ہے ان قریب اس کی تصویر کو دیکھ لیں گے جیسے مرے ہوئے انسان اور کپن کے درمیان مرے ہوئے انسان اور غسل کے درمیان اور مرے ہوئے انسان اور نماز جنازہ کے درمیان اور نماز جنازہ اور خبر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اسی طریقے سے میرے رب نے کہا بس یا لب غلم قریب ظلم کرنے والے ستم کرنے والے مسلمانوں تم ظالموں کو اللہ کے حوالے کر دو ظالموں سے اللہ نمٹ لے گا بابری مسجد کے قاتلوں سے اللہ نمٹ لے گا اور عزت و آبر لوٹنے والے لوٹ سے اللہ لوٹ لے گا جنہوں نے مسلمانوں کے نوجوان کے شادی شدہ لوگوں کے سہاگ کو جنہوں نے اجاڑا جنہوں نے عورتوں کو بے کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا اور جنہوں نے بچوں کو یتیمی یسیری کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا میرا رب جو کرنا ہے وہ برابر کرتا رہا ہے اس نے قابل کو بھی کیا ہے اس نے نمرود کو بھی کیا ہے اس نے ابو جہل کو بھی کیا ہے اس نے قارون کو بھی کیا ہے تو وہ جو اللہ اللہ قارون سے انتخاب لیا اور نمرود سے انتخاب لیا وہ آج کے نمرود کو چھوڑ دے گا وہ آج کے قارون کو چھوڑ دے گا وہ آج کے فرون کو چھوڑ دے گا کیا آج کا فرون حضرت موسا کے فرون کے مقابلے میں طاقتور ہے کیا آج کا نمرود حضرت ابراہیم کے مقابلے کے نمرود کے مقابلے میں طاقتور ہے کیا آج کا جو ہے ابو جہل اور ابو لہب آخا کے زمانے کے ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں طاقتور ہے نہیں یہ ایک نمبر کے بزدل ہے اور اور ایک نمبر کے نالائق ہیں بے وقوف ہیں بلکہ آگے چل کر کہا جائے ایک نمبر کے ہجڑے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور جس دن مسلمانوں کی تاریخ موجودہ تاریخ کا ان کے سامنے بھانڈا پھوٹ جائے گا یہ چوروں کی بات سن کر داڑھی مڈانے والے اولاد کی خواہش کے لیے کیبل کلیکشن لانے والے اور ننگا ناچ نہ لانے والے پھر دیکھیے گا کہ انجام کیا ہوگا تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے ہے جب شاہ عالم ثانی نے غلام روہیلا کو گرفتار کر لیا اور اسے جو ہے اس کی مردانیت کو ختم کر دیا ان کی عورتوں کو ننگا نچوایا یہ ظلم کا ناچ ایک لمبے عرصے تک نہیں ہوتا رہا یہ صحابہ کرام کی تاریخ نہیں یہ تعویم اور طب تعویم کی تاریخ نہیں یہ کلام پاک کے کسی واقعے کا بیان نہیں اور یہ بخاری اور سیاستہ کی روایتوں کا بیان نہیں یہ ہندوستان کی جیتی جاگتی تاریخ ہے کسی ہندوستان کے اندر شاہ عالم ثانی نے جب جو ہے غوث گوڑ پر حملہ کیا اور وہاں کے بادشاہ کو غلام بنایا عورتوں کو ننگا نچوایا کیا ظلم نے اس کو معاف کر دیا ایک وقت وہ آیا اللہ نے کایا وہ پلٹا اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا امن ینقلبون آج مسلمانوں کو گالیاں دینے والے آج مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والے ایک وقت وہ آئے گا کہ تم جو ہے ان کے سامنے کاسا فقیری لے کر بھی بھیک مانگو گے اور ان کے گھروں میں جا کر ٹوائلٹ صاف کرو گے تم ان کے گھروں کا جھاڑو دو گے اور ان کے کپڑے دھویا کرو گے ان کی نالیوں اور ان کی گٹروں کو صاف کیا کرو گے وسیاب الدین غلام میرا اللہ کہتا ہے کہ کیسے پلٹنا اور کیسے بانسا پلٹتا ہے اور کیسے ہیر پھیر ہوتی ہے ان کو خود پتا نہیں چلے گا میں صبح میں امیر تھا کیسے غریب ہو گیا صبح میں صحت مند تھا کیسے مریض عزیز ہو گیا صبح میں حاکم تھا کیسے محکوم ہو گیا یہ رب کی طاقت ہے یہ رب کی سنت ہے اور رب کی سنت روز ازل سے جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے اس سرزمین پر قدم رکھا اسی وقت یہ تاریخ بار بار دہرائی جا رہی ہے اب بھی یہ تاریخ دہرائی جائے گی شاہ عالم شادی کب تک ظلم کرتا رہا کب تک عورتوں کو ننگا نچواتا رہا ایک وقت وہ آیا اللہ کا کرنا کہ غلام روہیلا دلی کے تخت کا مالک بن گیا اور بادشاہ بن گیا اور یہ شاہ عالم ثانی جو اس کی عورتوں کو ننگا نچواتا تھا انتخاب کی آنکھ کے اندر بھڑک گیا اور انتخاب کی آنکھ سلگ رہی تھی سینے کے اندر شاہ عالم ثانی بوڑھا ہو چکا تھا اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے ان کی عورتوں کو اس نے ننگا نچوایا تھا اس کی عورتوں کو مادر پر ہنا کیا اور ننگا نچوایا یہ تاریخ تھی جو اپنے آپ کو دوہرا رہی تھی یہ اللہ کا قانون تھا یہ اللہ کا دستور تھا یہ کلام پاک کی آیت کی صداقت تھی ظالم اپنے ظلم کا چک لے گا اپنے ظلم کے مقام کو پہچان لے گا کل یہ نچوایا کرتا تھا آج اس کی عورتوں کو نچوایا جا رہا ہے کل یہ دوسروں کو قید و بند کی صحبتوں کے اندر مشقتوں میں ڈالا کرتا تھا آج اس کے ہاتھ کے اندر ہتگڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کی عورتوں کو ماں اور بہنوں کو ننگا نچوایا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اس کے سینے پر چڑھا اور اپنی کمر سے چھرے کو نکالا آنکھ کی طرف لے گیا شاہ عالم ثانی کبھی غلام روہیلا کے سامنے ان کی عورتوں کو نچوایا کرتا تھا آج بھی مانگ رہا تھا رحم کی آج بھی مانگ رہا تھا کرم کی آپ آج اپنی جان بخشی کی بھی مانگ رہا تھا کہہ رہا تھا غلام روہیلا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو یہ آج میں ساٹھ سال سے زائد کا بوڑھا ہو چکا ہو اس ان آنکھوں نے ساٹھ سال سے رب کا قرآن پڑھا ہے اس زبان میں کلام پاک کی تلاوت کی ہے ایک نہ چڑی غلام پر انتخاب کی آنکھ کے اندر سلگ رہا تھا انتخاب کی آنکھ کے اندر چل رہا تھا نہ قرآن کا حوالہ سمجھ میں آیا نہ رحم کی بیک سمجھ میں آئی نہ بوڑھے کا گڑ گڑانا سمجھ میں آیا اصل یہ تھا کہ اللہ کو ظالم کو اس کے مقام تک پہنچانا تھا ظلم کا مزاق اور ذائقہ چکانا تھا اور اللہ کے دستور اور اللہ کا قانون قانون اور اللہ کی سنت کو اللہ پورا کرنا تھا تو غلام روہیلا کے دل سے اللہ نے رحم و کرم کو نکال لیا اور وہ چھرا اس کے آنکھ کے اندر داخل کیا وہ تڑپ رہا تھا بل بلا رہا تھا پھر دوسری آنکھ کے اندر داخل کر دیا پھر اس کے جسم پر جگہ جگہ چھرے سے نشانات بنا ہی رہا تھا پھر تاریخ نے پلٹا کھایا پھر تاریخ نے اپنے آپ کو بدلا پھر وہ سیالہ الدینہ ظلم ای کلبی کلیبول پھر ظالم کو ظلم کا مزہ چکا تھا ایک نے چکایا اس نے اپنا مزہ دیکھ لیا اب غلام روہیلا نے شاہ عالم ثانی کے خاندان والوں پر ظلم کیا ستم کیا اچانک یہ خبر آئی کہ سندھی لوگ دلی پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اب اس نے اعلان کیا فوجیوں اور میرے ہم نواؤ میرے دوستو چلو آج سندھی لوگ جو ہے ملک پر حملہ کرنے آئے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وقت جب خراب ہوتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کا عذاب ہوتا آتا ہے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اس کا سایہ تک اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا کرنے لگتا ہے اس کی بیوی اس کی دشمن ہو جاتی ہے اولاد اس سے خفا ہونے لگتی ہے زمین اور زمان آسمان دائیں سے بائیں سے ہر چیز اس کی مخالف اس سے نظر آنے لگتی ہے اب جب اس غلام روہیلا نے کہا فوجیوں کو بلایا ملٹری کو بلایا تو اس کے ظلم اور ستم سے تنگ آ چکی ملٹری نے کہا جو کام جو چیز بنو اسرائیل نے حضرت موسا علیہ وسلام کو کہا کہ اس حق ورب کا فقاتلا امنا اے موسا جاؤ تم تم اکیلے اور تمہارا رب لڑو ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے یہی جملہ غلام روہیلا کی فوجیوں نے اور ملٹری والوں نے اور اس کے جو ہے کمانڈوز نے دوہرایا کہ جاؤ تم لڑو ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ایک آدمی گیا سندھی سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنی دیر مقابلہ کرتا آخر کار گرفتار ہوا ایک وقت وہ نہیں تھا کہ شاہ عالم ثانی کے جسم پر یہ چڑھا ہوا تھا ان کی عورتوں کو ننگا نچوا رہا تھا میں نے کہا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے ظالم اپنے انجام تک پہنچتا ہے غلام روہیلا کو ہاتھ کے اندر پیروں کے اندر ہتکڑیاں ڈال کر جانوروں کے ڈربن میں جہاں کتے پلتے ہیں سور پلتے ہیں اس کے اندر اس کو ڈال دیا گیا اور جب کھانے کو مانگتا تو ایک مٹھی چاول اور ایک مٹھی نمک کے ساتھ کھانا پکایا جاتا آدھا کلو چاول اور آدھا کلو نمک اس کے اندر ڈال کر کھارا کھانا پکایا جاتا اس طریقے سے جب وہ تنگ آ گیا سوروں کے دربن میں رہ کر پنجرے میں رہ کر کتوں کے اور بھیک مانگنے لگا رحم کی تو سندھیوں نے اسے اس پنجرے سے نکالا اور گدھے پر الٹا سوار کیا اور ہاتھ کے اندر فقیری کا پیالہ دے کر کہا کہ تم در در جا کر بھیک مانگو ظالم اپنے ظلم کو پہنچتا ہے ظالم اپنے ظلم کے مقام پر اور ان نتائج پر اسی دنیا کے اندر پہنچتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا دستور ہے غلام روحیلا کے ساتھ جب اس نے شاہ عالم ثانی کے خاندان والوں پر ظلم و ستم کیا تو اس نے بھی یہ عالم دیکھ لیا کہ اسے جو ہے گدھے پر بٹھا کر بھیک مانگا جانے لگا بلکہ میں نے کہا کہ آج کا ظالم ہم پر کیا ظلم کر رہا ہے آج کا ظالم ہم پر کیا ستم کر رہا ہے وہ ایک نمبر کا ظالم ہے دل وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ کتابوں کے ذریعے سے وہ تسلیمہ سری سلمان کے ذریعے سے وہ ہجڑوں کے ذریعے سے وہ داڑھی منڈوں کے ذریعے سے اور وہ فلمی لائن کے کمینوں کے ذریعے سے فلم میں کام کرنے والے اور کرکٹ میں جانے والے عرفان پٹھان امام کے گھرانے میں پیدا ہوا موزن کے گھرانے میں پیدا ہوا شادی کہاں کرنے جا رہا ہے ایسے کچھ جو ہے اس کو منافق مل جاتے ہیں ایسے کچھ جو ہے سر پکڑو جس کو کہتے ہیں وہ مل جاتے ہیں لیکن عمومی طور پر آج کا جو جو ہے سالم ہے آج کا جو دشمن ہے وہ ایک نمبر کا بزدل ہے اور ایک نمبر کا ہجڑا ہے ان کے اندر وہ طاقت نہیں وہ قوت نہیں غلام روہیلا کو گدھے پر بٹھا کر بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا اور جسم سے اس طرح سے جسم کا خون نکالا گیا اور گوشت نکالا گیا اور اس جگہ پر مرچ کا پاؤڈر رکھا گیا اور گرم گرم انگاروں کو رکھا گیا زمین کام جاتی ہوگی اس ظلم کو دیکھ کر اس ستم کو دیکھ کر ایسا تو آج کا کافر بھی نہیں کرتا آج کا انگریز بھی نہیں کرتا اتنا ظلم اور ستم کی تاریخ اس ہندوستان کے اندر اس سرزمین کے اندر دہرائی گئی ہے تو میں نے یہ کہا اللہ کو جو کرنا ہے اللہ کی سنت پوری ہو رہی ہے حجاج ابن یوسف جس نے ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا لیکن تحجد کا پابند تھا نمازی تھا داڑھی رکھنے والا تھا آج نماز کو چھوڑنے والا ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں کا قاتل حجاج ابن یوسف کے پیشاب سے بدتر ہے اگر تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف کے پیشاب کو تم نے پیا ہے اگر تم نے جو ہے داڑھی نہیں رکھی تو تم نے حجاج ابن یوسف کا پاخانہ کھایا ہے اگر تمہیں اسلامی تہذیب اسلامی کلچر پسند نہیں وہ سب کچھ تھا لیکن صرف ایک کتا تھی کہ حکومت کے نشے میں وہ اپنی مخالفت کو برداشت نہیں کرتا تھا حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ابار تابعی ہیں جن کے سینے کے اندر سوال لاکھ صحابہ کا علم تھا جن کے سینے کے اندر سوا لاکھ صحابہ کی امانت تھی ایسے ابراہیم نقی اور ایسے سعید ابن جبیر جو ہے حجاج ابن یوسف سے ڈر کر روپوشی کو اختیار کر لیا تھا چھپ گئے تھے اس کے ظلم اور اس کے ستم سے تنگ آ کر سب کچھ اچھا تھا کلام پاک کے اندر زبر زیر نہیں تھا حجاج ابن یوسف ہے جو الحمد علی پر زبر ہے لام پر جزم ہے دال پر پیش ہے یہ جو زبر زیر پیش لگایا قیامت تک اگر کوئی کلام پاک کو پڑھے گا ہو سکتا ہے اللہ حجاج ابن یوسف کو اس زبر زیر کا اعراب کا ثواب پہنچا سکتا ہے یہ دوسری بات ہے تحجد کا پامن داڑھی رکھنے والا کلام پاک پر اعراب لگانے والا اور اسلامی تہذیب اور اسلامی تشخص اور اسلامی آئیڈینٹیفائی کو اپنانے والا آج کا مسلمان اس حجاج ابن یوسف جو ایک لاکھ بیس ہزار جو ہے خون خون سے جس کی تلوار رگی ہوئی ہے اور جس کا دامن رگا ہوا ہے جس نے آخری خون حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا بڑے بڑے تعوین اور طب تعوین کو قتل کیا آج کا بے نمازی حجاج ابن یوسف سے پتھر ہے کبھی نے عبرت پکڑ حجاج ابن یوسف سے کبھی نے ہجرت پکڑ ہجڑے کہ حجاج ابن یوسف کی داڑھی تھی پیراؤن کی داڑھی تھی اور ابو لہب کی داڑھی تھی ابو جہل کی داڑھی تھی آج جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جیسے کہ گزشتہ جمعہ کہا کہ یہاں ملک کی آزادی کے اندر دو جولائی کی تاریخ بڑی بدترین تاریخ ہے کہ اس تاریخ کے اندر ہائی کورٹ کے بینچ نے ایک تنظیم پر جو ہے خود ہندوستان کی آرٹیکل کے اندر ہندوستان کے قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ مرد مرد سے لیواتت نہیں کر سکتا لوٹی کام نہیں کر سکتا ہندوستان کے آرٹیکل میں لکھا ہے لیکن ایک تنظیم نے کہا کہ ہندوستان کی ایک اور آرٹیکل ایک اور دفعہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کا باسی ہندوستان کا سٹیزن اور ہندوستان کا باشندے کو آزادی ہے اپنے من پسند زندگی وہ گزار سکتا ہے تو اس ہائی کورٹ کی بینچ نے اس تنظیم کے اس جو ہے دعوے پر اور اس دلیل پر کہ ہندوستان کا آدمی اپنی مرضی سے اس کی مرضی کو اس کی آزادی کو ایک اور آرٹیکل چھین نہیں سکتا اور اور کوئی قانون اسے نہیں دبا سکتا تو اس بینچ نے ہائی کورٹ نے اجازت دے دی کہ تم لوٹی کام کر سکتے ہو پاخانے کی جگہ سے برا کام کر سکتے ہو وہ کام جو کتا کتے کے ساتھ نہیں کرتا سور سور کے ساتھ نہیں کرتا ماشاءاللہ ہندوستان کی تہذیب ہندوستان کا تمدن ہندوستان کا کلچر اور ہندوستان کی عدالتوں پر بیٹھے ہوئے منصف اور ہندوستان کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج اور ہندوستان کی عدالتوں میں لڑنے والے لائر ماشاء اللہ ان کی کتنی صاف ستھری اور پاک صاف شرم و حیا والی ان کی جو ہے نفاست والی طبیعت ہے کہ انہوں نے وکالت کی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ کچھ جو ہے لباست کر سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو مٹا سکتی ہے اور اس کا انہوں نے جو بھی نام دیا ہو بہرحال دو جولائی ہندوستان کا بلیک ڈے ہے دو جولائی یوم سیاہ ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جج نے قرآن کا سہارا نہیں لیا جج نے قوم لوت کا انجام نہیں دیکھا جج نے حضرت لوت علیہ سلاد کی تاریخ کو نہیں پڑھا حضرت جو ہے لوت علیہ سلاد السلام کی بستی کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانا جج ہندو تھا وہ بینچ کا وہ بینچ ہندو تھی لائر ہندو تھا مقدمہ دائر کرنے والے ہندو تھے اور جب اس مقدمے کا فیصلہ ہندوستان کے اندر آیا ٹی وی کے اندر بریکنگ نیوز کے طور پر اسے پیش کیا گیا اور خوشخبری کے طور پر پیش کیا گیا کہ اب ہندوستان کے ہائی کورٹ نے مرد کو مرد کے ساتھ لواطت کرنے کی اجازت دے دی تو پارکوں کے اندر جشن منایا گیا اور یہاں کے جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سامنے اور یہاں کی سپریم اور ہائی کورٹ کے سامنے نوجوان عیاشوں نے جشن منایا اور اس فیصلے کا خیر مقدم کیا کہا کہ پھر بھی ہم نیپال کے مقابلے میں کمزور ہیں کیونکہ نیپال کے اندر یہ خصوصیت اور یہ کیفیت بہت اچھی طریقے سے وہاں چل رہی ہے گلا تو کیا لیکن اس فیصلے کا جشن منایا میں کہتا ہوں کہ داڑی منڈوں نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہوگا اور جس نے داڑھی خشکشی رکھی انہوں نے دو جولائی کو جشن منایا ہوگا اس لیے کہ ان کے اپنے من کا فیصلہ ہے اس لیے کہ ان کی اپنی آبا اور اجداد کی تاریخ کی شروعات ہے قوم لوت وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے مرد کے ساتھ مرد کے ساتھ مرد نے برائی کا کام کیا جس کو میرے اللہ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا اتا تو شکرانا کیا تم جو ہے عورتوں کو چھوڑ کر اور عالم کے اندر اوروں کو چھوڑ کر تم مرد مرد کے پاس جاتے ہو اتا تو الفاحشتا وان تم تبصرون زنا کے بارے میں اتنے بدتر الفاظ نہیں آئے زنا کو گناہ کہا گیا اور صرف یہ کہا گیا ولا تقرب الزنا انه کانا فاحشا کہ زنا نہ کرو وہ بدکار بدکاری ہے اور اس کے قریب نہ جاؤ لیکن دیوانت کے بارے میں مرد مرد سے جو برا کام کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں یہ اتنا خطرناک عمل ہے یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ زنا اگر شا... شادی شدہ کرے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے یعنی کمر تک زمین کے اندر اس کو دھسا کر کنکر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کو رجم کہتے ہیں اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کے کوڑے لگائے جاتے ہیں یہ زنا کا وبال ہے یہ زنا کی سزا ہے یہ زنا کے تعلق سے حدود بیان کیے گئے ہیں حدیث پاک کے اندر شادی شدہ ہو تو یہ اور غیر شادی شدہ ہو تو یہ لیکن دیکھیے کہ مرد مرد مرد کے ساتھ بد فیلی کرتا ہے یا مرد اپنی عورت کے پاخانے کے مقام سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو کلام پاک میں ایک لفظ نہیں تین لفظوں کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی اسے کبھی فاہشہ کہا گیا کبھی اسے اور خطرناک گناہ کہا گیا بڑی بری بے حیائی اس کو کہا گیا اور دیکھیے آپ کہ زانی کے لیے سزا تجویز کی گئی لیکن اس چیز کی سزا خود اللہ نے حضرت جبر علیہ السلاط وسلام کو بھیج کر قوم لوت کی بستی کو اٹھا کر پلٹا دیا اللہ نے جو ہے زنا کرنے والے کی بستی کو نہیں الٹایا شادی شدہ کو اللہ نے نہیں الٹایا اللہ نے غیر شا... ان کو کوڑے لگوائے اور ان کو رجم کروایا بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس شریعت متحرہ میں اس دنیا میں جو جرم کی سزا شریعت کی ہے اگر کوئی پا لیتا ہے ممکن ہے اللہ آخرت کا عذاب اسے ہٹا لیں گے جیسے کہ چور ہے اس نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے کسی نے کسی کو توہمت لگائی اس نے کوڑے لگوا لیے کسی نے زنا کر کیا اور اس نے جو ہے کوڑے لگوا لیے یا رجم کروا لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں مواخذہ نہیں کریں گے لیکن یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کو اس بستی کے پاس بھیجا کہا ایک پر کے اندر تم اپنی بستی کو اٹھا لو اور اتنا آسمان کے قریب کرو کہ کے فرشتے اس بستی کے مرخ کی آواز کو سن سکے اور وہاں سے اسے الٹ پلٹ کر دو اللہ کتنے ناراض ہیں ترمیزی شریف کی روایت ہے سرور آخا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوتی کام کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے لوتی کام کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر اسے دھکا دے کر موت کی وادی کے اندر اتار دیا جائے رب نہ ناراض نبی ناراض زمین لانت فرشتوں کی لانت انسانوں کی لانت یہ کہاں سے شروع ہوا کام قوم لوت سے شروع ہوا تو قوم لوت سے پہلے دنیا میں کبھی داڑھی نہیں مڑی جاتی تھی قوم لوت سے پہلے کبھی مرد اپنے چہرے سے داڑھی کو نہیں نکالتا تھا وہ کافر ہو وہ مشرق ہو وہ نبی کو ماننے والا ہو وہ نبی کا غدار ہو داڑھی رکھنا مردانیت کی نشانی سمجھی جاتی تھی اور داڑھی کو چھوٹا کرنا اور داڑھی کو منانا نسوانیت اور ہجڑے پن کی نشانی سمجھی جاتی تھی تو قوم کے بدکاروں کے اندر یہ کام تھا کہ مرد مرد سے بدکاری کرتا لیکن جب مرد مرد سے بدکاری کرتا تو یہ لائسنس مردوں کا دیکھتا یہ نشانی مردوں کی دیکھتا تو اس کی نہیں کھولتا تھا اس کا پاجامہ نہیں کھولتا تھا اس کی لنگی نہیں اٹھاتا تھا اسے داڑھی دیکھ کر شرم آ جاتی اور اسے داڑھی دیکھ کر حیا آ جاتی کہ بھئی یہ داڑھی والا ہے تو جب وہ دیکھتے کہ بھئی داڑھی کی وجہ سے ہمارے ساتھ برا کام نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ لواطت کا کام نہیں کیا جا رہا ہے اس دھرتی پر سب سے پہلے جس نے داڑھی کو مڈایا اور جس مقصد کے لیے مڈایا وہ لوت علیہ سلاد وسلام کی قوم تھی اور مقصد یہ تھا کہ مرد ان کا پاجامہ کھول کر ان کی پینٹ کھول کر ان کا کاچا کھول کر ان کے پاخانے کی جگہ کے اندر یہ اپنے پیشاب کے عزو کو رکھے کان کھول کر سن لو اگر شرم اور حیا کا ایک رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر کوئی حصہ ہو مرد کے نطفے سے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو تو یہ آج بات آیا ہو گئی ہے کہ تم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا تم نے سواگت کیا ہے تم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا تم نے جو ہے ویلکم اور استقبال کیا ہے کہ تم یہ کہہ کر کہ لوگوں آؤ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں ہماری پیان کھولو اور ہمارے ساتھ لواست کا کام کرو ہماری پیان اور چڈی اتارو ہمارے ساتھ لواست کا کام کرو میں اثر میں نہیں دیکھنا چاہتا کسی ہجڑے کو میں اگلی جمعہ کسی نامردے کو دیکھنا نہیں چاہتا میں اگلی عید کے اندر اگلے آنے والے رمضان کے اندر میں نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہیں ایک مرد کی اولاد سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شرم اور حیا ایمان کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں قوم لوٹ کے بچے نہیں ہو میں سمجھتا ہوں کہ تم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ٹھکرا دیا تم نے قرآن کو سینے سے لگایا تم نے حدیث کو سینے سے لگایا تم نے حضرت پیغمبر لوت علیہ کی سلاد و کے گھرانے کو کو سینے سے لگایا قوم لوت کو سینے سے نہیں لگایا اب اگر اگلی جمعہ کسی کی داڑھی مڑی ہوئی ملے اگر رمضان کے پہلے روزے میں پہلی تلاوی میں کسی کی داڑھی مڑی ہوئی ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف اعلان کر رہا ہے لوگ آؤ اور مجھ سے میرے ساتھ لباست کا کام کرو کرو لوگوں ایسے حرام زادوں کے ساتھ جن کو نبی کی جو ہے چہرے سے دشمنی نبی کی حدیثوں سے دشمنی نبی کی ذات سے دشمنی جو سیکولر حکومتوں کے فیصلوں کو سینے سے لگاتے ہیں کرو ان کے ساتھ بدکاری کرو اور جب مقدمہ یہ دائر کرے تمہارے خلاف تو ہائی کورٹ کے فیصلے کا سہارا لینا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان تم نے ہی تو کہا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ لواطت کر سکتا ہے ہم نے آپ کے آرڈر کا پالن کیا ہے ہم نے تمہارے حکم کو سر بجا لایا ہے ہم پکے سیکولر ہیں ہم پکے جمہوری ہیں اب آج کے بعد کوئی خشخشی داڑی نظر نہیں آنی چاہیے دیکھو مسلکوں میں اختلاف ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا آمین زور سے آہستہ کہنے کا تراوی کی بیس رکعت اور آٹھ رکعت پڑھنے کا ایک ہاتھ اور دو ہاتھ کے مسافر کا داڑھی منڈو تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے کوئی امام تمہیں پناہ نہیں دے گا کوئی محدث تمہیں پناہ نہیں دے گا کوئی مفسد کوئی پناہ نہیں دے گا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک تمام علماء کا متفقہ فیصلہ کہ داڑھی اسلام کی شناخت ہے داڑھی اسلام کی علامت ہے داڑھی نبی کے چہرے کی علامت ہے تمہیں پناہ ملے گی قوم لوٹ کے اندر پناہ ملے گی تمہیں پناہ ملے گی ہائی کورٹ کے فیصلے میں پناہ ملے گی جاؤ ہائی کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی عزت کو لٹواؤ اور لباست کا کام کرواؤ ورنہ مرد کے بچے ہو اور مسلمان کے بچے ہو اور مومن کے بچے ہو اور شرم اور حیا اور غیرت سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تمہیں رشتہ ہے تم اپنی حیا کا ثبوت دو اپنی ماں کی عزت کو بچا لو اپنے باپ کی عزت کو بچا لو اپنے اسلام کے رشتے کو بچا لو اور پھر اس بے حیا قوم کو کہو کہ ہم جو ہے تمہارے ان کاموں کو ناپسند کرتے ہیں یہ ہے تاریخ لباست کی اور یہ ہے جو ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کا بیک گروٹ بہرحال ظالم ظلم کرتا رہے گا اسلام مسلمانوں پر آپ جانتے ہیں بامبئی کے اندر پنچایت والوں نے یعنی کارپوریشن کے پنچایتی کارپوریشن بلیا والوں نے کسی چیز کا ایک فارم ایشو کیا یعنی کہ کوئی بھی چیز لون سینکشن کرنا ہے یا نل لگوانا ہے یا ایک کچرا ایک کام انہوں نے سانکشن کیا اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے فارم کو خانہ پوری کے لیے رکھا تو اب تک کیا آتا تھا نام اپلیکیشن دینے والے کا اس کے باپ کا نام اس کا ایڈریس اس کی عمر اور اس کی سٹیزن شپ یہی نہ پوچھا جاتا تھا پہلی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے اور یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا جب اماواس کی تاریخی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے رات ذرا ڈارک ہوئی اور ڈارک ہوئی اور تاریخ بھی کہاں تک جاتی ہے اماواس تک جاتی ہے لیکن اماواس جب ہو جاتا ہے تو دوسرے دن چاند نظر آ جاتا ہے ہندوستان کا ظلم اپنے اماواس کو پہنچ چکا ہے دنیا امریکہ کا ظلم اور برطانیہ کا تشدد اپنے اماواس کو پہنچ چکا ہے حضرت بلال حبشی کا چاند نمودار ہونے والا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کا رویت ہلال یہ دنیا دیکھے گی پھر یہ کافر ہم ہمارے دامنوں میں پنا پوچھ پہنچیں گے ہمارے گھروں میں آ کر چھپیں گے یہ آواز کو پہنچ چکے ہیں یہ اپنی تاریخ اور اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں انہوں نے ایک فارم بنایا اب تک ہندوستان میں فارم جو ہوتا تھا وہ اپلیکیشن دینے والے درخواست دہندہ کے کے ساتھ اس باپ کا نام ہوتا تھا پہلی مرتبہ اس جو ہے بلدیا والوں نے یا پنچایت والوں نے اس کے ساتھ اپلیکیشن دینے والے کے ساتھ ماں کا نام پوچھا ہے تو انہوں نے یہ آزادی دی ہے کہ اب باپ ایک نہیں ہو سکتے اب یہ ہندوستان کے کلچر میں کنڈوم کلچر آ چکا ہے سیکس ایجوکیشن آ چکا ہے ہندوستان کی تہذیب کے اندر اب لباست آ چکی ہے ہندوستان کی تہذیب کے اندر جو ہے مرد کا مرد سے عورت کا عورت سے ملنا آ چکا ہے اب ایک باپ کا ہونا کوئی یقینی نہیں اس قسم کی چیزیں لا کر اس قسم کے فارم پرنٹ کر کر کوئی غلطی سے نہیں جان بوجھ کر ماں کا نام پوچھ کر کہ اب ہندوستانیوں کو ایک باپ کی کوئی ضرورت نہیں اور ہندوستانیوں کو ایک جو ہے بیوی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں چاروں طرف سے وہ نقشہ جس کو میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے ایسے ٹوٹ پڑیں گے ہر طریقے سے وہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں ہر طریقے سے وہ جو ہے ہمیں کھا رہے ہیں ہماری تہذیب ہمارے کلچر کو وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں ہمارا کیا فریضہ ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم تو بات ماننے والوں کی بات نہیں مانتے ہم تو جو ہے گدھوں کی بات مانتے ہیں بلکہ آج کا گدھا انسان کے مقابلے میں سچ کہتا ہے اور آج کا انسان اتنا جھوٹا ہو چکا ہے ایک صاحب وہ زمانے میں گدھوں کی سواری کی جاتی تھی تو جیسے آج کوئی کسی سے کہتا بھیا ذرا اسکوٹر دے دینا ذرا کار دے دینا ذرا سائیکل دے دینا تو اس زمانے میں جا کر کہتا ہمارے گھر میں جو ہے مہمان آئے ہیں ذرا اپنا گدھا دے دینا تو وہ تھا گدھے کا مالک ایک نمبر کا کنجوس مکی چوس تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب ہمارے گھر کے اندر گدھا نہیں ہے معاف کیجیے وہ جنگل میں چرنے کے لیے گیا تو اب اس نے بات مانگ لی اور مان کر جب وہ باہر آیا تو یہ گدھے میاں صاحب نے ان کی منہ میں لگام تو تھی نہیں یہ ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگے تو اب یہ جو گدھا مانگنے آیا یہ تو سمجھ گیا کہ یہ ایک نمبر کا کنجوس مکھی چوز ہے اور گدھا رکھ کر مجھے دھوکا مجھے گدھا بنا رہا ہے اب کھینچو سنا تو آیا اور آ کر کہا کہ مالک صاحب آپ تو جھوٹ کہہ رہے تھے تو مالک کہنے لگا یہ دنیا کی عجیب فطرت ہے انسانوں کی بات پر اعتماد نہیں گدھے کی بات پر اعتماد کرتے تو یہ وہ زمانہ ہے کہ سچائی گدھے کی شکل میں آ رہی ہے لوگ اس کو گدھا سمجھ رہے ہیں گدھے نے سچ کہا ہے مالک نے جھوٹ کہا ہے آج ہم سینا پھاڑ کر حلق سکا کر جان کو خطرے میں ڈال کر متنوع کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں ایسا نہیں ہوتا فلاں عالم تو گالی نہیں دیتا فلاں مسجد میں شب معراج میں ویڈیو پکڑا گیا کیمرہ پکڑا گیا ایک تم ہی شریعت جانتے ہو جو کیمرے کو حرام کہتے ہو ویڈیو کو حرام کہتے ہو ایک تم ہی شریعت جانتے ہو کہ نکاح جو ہے شادی خانے میں ناجائز کہتے ہو اور ان لوگوں کو شریعت کا پتا نہیں ہاں پتا اس وقت لگے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بھولے بھالے لوگوں کی بستی تھی اس بستی کے اندر ایک ٹھگ آیا اور اس نے کہا کہ درخت کو جو کچھ دو گے وہ درخت تمہیں دگنا دے دے گا میں واقعہ بیان کر چکا ہوں آخر کار یہ ہوا کہ ایک دن وہ درخت سے سارا مال کی پوٹلی بنا کر رفو چکر ہو گیا اور گاؤں والے جب آ کر وہاں پر دیکھے تو اس کی رکھی ہوئی پتھروں کی پوٹلی آتی لیکن عجیب ماجرا یہ تھا کہ جو پوٹلی وہ لے کر گیا تھا یہ سوچ کر لے کر گیا تھا کہ میں گاؤں والوں کا سونا چاندی اور مال دولت لے کر جا رہا ہوں کھول کر دیکھا تو وہاں بھی کنکرے تھے گاؤں والوں نے کھول کر دیکھا وہ ان کے یہاں بھی کنکرے تھے سوال یہ تھا کہ مال کہاں گیا مال اصل میں اس گاؤں میں ایک ناسے تھا ایک اخل مند تھا وہ لوگوں کو کہتا تھا لوگوں اس کے چکر میں نہ آؤ یہ چارہ ڈال کر شکار کرتا ہے یہ ایک مال کا دگنا کر کر سو کا دو سو کر کر یہ پہلی مرتبہ دھوکہ دیا ہے یہ تمہیں دھوکہ دے کر کیوں نہ لگا کر چل جائے گا لوگوں نے بات نہیں مانی آخر کار جب ان کو پتا لگا کہ یہ رفو چکر ہونے والا ہے اس وقت اس ناسے نے اس اخل مند نے اس مال کو وہاں سے اٹھا لیا اور اس جگہ پر اس نے کنکریاں رکھ دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ٹھگنے والا بھی ٹھگ گیا اور گاؤں والوں کو انہوں نے توبہ کرائی آئندہ تم جو ہے ناسے کے علاوہ اور تمہارے خیر خواہ کے علاوہ کسی چور اچکے کی بات کو نہ ماننا گاؤں والے کے مال کو انہوں نے واپس کر دیا بہرحال نیت صحیح ہو ارادہ صحیح ہو اور آدمی کو من منزل کی تلاش ہو اللہ تبارک تعالیٰ کتنے مشکل حالات کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ان کے خون کے قطرے قطرے میں ہماری جو ہے عقلیں جو ہے بیکار ہیں ان کے خون کے قطرے اور پیشاب اور پسینے کے قطرے کے سامنے اتنی فراست اتنی چالاکی اتنی چالا کی کہ آخا نے فرمایا لوکان آبادی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا سکتا ہے تو حضرت عمر نبی ہو سکتے ہیں اتنے چالاک چالاک لیکن آپ کے خلافت کے دور میں ایک صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ تھے خلافت المسلمین اور مسلمانوں کی تنظیم کے مخالف تھے غدار تھے اور اسلامی سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جانا تھا طے تھا حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے وہ تھے بڑے ہوشیار اور اسلام سے پھرے ہوئے تھے اسلام کو گالیاں دے رہے تھے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے تھے اگر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہتے کہ عمر میری جان بخشی کر دو میں مومن ہو جاؤں گا مسلمان ہو جاؤں گا جانتے حضرت عمر فاروق کے جلال کو اور جانتے مزاج کو کہ یہ میں جان بچانے کے لیے دھوکہ دے رہا ہوں میرے دھوکے میں آنے والے نہیں تھے لیکن میرے دل کی حالت میرے رب کے علاوہ کون اور جان سکتا ہے کون اور پہچان سکتا ہے کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے میں نے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر لی اور میں نے کہا باری تعالیٰ اگر مجھے زندگی ملے گی اگر مجھے حیات ملے گی اے اللہ لمحہ لمحہ تیری جو ہے تیرے راستے میں قربان کر دوں گا تیرا نام میں میری سانسیں ہو جائیں گی یہ وعدہ کیا اور یہ عہد کیا سننے والا اللہ تھا کہنے والے وہ تھے جن کو سولی پر لٹکایا جانا باقی تھا اب یہ پہنچے حضرت سید فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ کے اندر اندر آپ جانتے ہیں اتنی فراست اور اتنی چالاکی ان کے سامنے یہ سکہ تو نہیں چل سکتا تھا کہ صاحب میں مومن ہو مجھے چھوڑ دو لیکن جب آدمی تقوی کو چاہتا ہے آدمی جنت کو چاہتا ہے آدمی اللہ کو چاہتا ہے اور آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے مکھ رجا اللہ فرماتے ہیں جو راستہ نکالنا چاہے ہم اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں جو بند کر کر عورت کے ساتھ بیٹھنا چاہے ہم اس کو وہی تباہ اور برباد کر دیتے ہیں تو چنانچہ ایک چال انہوں نے چلی کہا کہ عمر کیا تم مرنے والوں سے آخری خواہش نہیں پوچھو گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتلائیے کہ آپ کی تمنا اور آرزو کیا ہے تو انہوں نے کہا ایک گلاس پانی دیجیے اب پانی لیا تو تھر تھر تھر تھر ہاتھ کاپنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی کیوں کاپ رہے کیوں ڈر رہے ہو نہیں تم پی لو پانی ڈرو نہیں جب تک تم نہیں پیو گے اس وقت تک میں نہیں مارو نہیں عمر مجھے ڈر ہو رہا ہے مجھے خوف ہو رہا ہے یہی پانی حضرت وہ صاحب جو آئے تھے ان کو نجات دے دیتا ہے یہی پانی اور یہی پانی ان کی توبہ کی قبولیت کی نشانی اور یہی پانی ان کی زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ اور یہی پانی ان کی زندگی کے اندر انقلابی موومنٹ لے آتا ہے وہ کیسے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا جذبہ بیدار فرمائے ایمان اسلام کے لیے جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب اللہ